حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرخ ارغوانی رنگ کے زین پوشوں سے منع کیا گیا ہے سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار پچاس